الباب الرابع والتسعون باب اکرام الضیف مہمان کی عزت و تکریم کرنے کا بیان هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ فجاء بعجل سمين فقربه قال اللہ تعالی نے فرمایا کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام اور کہا یہ انجانے لوگ ہیں پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچھڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیا اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد اور اللہ تعالی نے فرمایا لوت کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے بھی وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں چنانچہ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلاح رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے بخاری و مسلم وعن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به حضرت ابو شریح خويلد بن عمر خزاعي رضي اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا ایک دن اور رات یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے اور مہمان نوازی تین دن ہے جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو گناہ گار کیسے کرے گا آپ نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے